علماء کرام بزرگو بھائیو دوستو عزیزو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں صرف اسی بستی میں تین سو کے قریب علماء کرام ہیں معارف صاحب نے بھی بتایا یوسف صاحب نے بھی بتایا ماں نعیم صاحب نے بھی بتایا تو بہت سارے میں نے کہا مولوی وارہ ہے یہ جہاں بہت مولوی ہوتے ہیں وہ مولوی وارہ کہا جاتا ہے تو یہ مولوی وارہ ہے یقیناً اتنے سارے علماء کا ہونا یہ اللہ کی ایک بہت بڑی دین ہے میور اللہ بہ خیرن فقی خفی الدین اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اتنے سارے علماء کا علم حاصل کرنا اور دین کی سمجھ کو حاصل کرنا اس حدیث اور آیت کی روشنی میں معلوم ہو رہا ہے کہ اب تعالیٰ نے ان کے ساتھ اور اس بستی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے یہ نیک فالی ہے اور نیک فالی لینا بالکل جائز ہے بدفالی تو جائز نہیں ہے کہ کتا دیکھا تو بدفالی کہ آج میرا کام نہیں ہوگا بلی دیکھی تو بدفالی کہ آج میرا کام نہیں ہوگا چہرے والی عورت دیکھی تو میرا کام نہیں ہوگا یہ تو سب بد فالیہ ہیں نیک فالی جائز ہے حضرت جب سنجری چھ میں تشریف لے گئے عمرے کے لیے اور اہل مکہ نے جب آپ کو روک دیا اور کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے بلاخر مصالحت کا مسئلہ آیا اس مصالحت میں اہل مکہ کی طرف سے بہت سارے لوگ آتے رہے بات کرنے کے لیے اس میں عروا ابن مسعود ثقفی جو طائف کا سردار وہ بھی آئے بات کرنے کے لیے اور یہی وہ عروا ہے جن کو صدی کے اکبر نے گالی دی تھی امسس بزر اللہ کا تھا اب ترجمہ ان علماء سے پوچھ لینا کہ امسس بزر اللہ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے بہت سخت گالی دی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اور یہی وہ عروا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ نے تلوار کا ہاتھا مارا تھا اس لیے کہ عربوں کی عادت ہے کہ یوں سامنے والے کی داری پر ہاتھ ڈال کر باتیں کرتے ہیں تو عروا بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داری سے ہاتھ لگا رہا تھا تو مغیرہ بطور سیکیورٹی گارڈ کھڑے تھے وہاں تلوار کا ہاتھ تھا اروا کے ہاتھ پر مارا کہا ناپاک ہاتھ ہے نبی کی مبارک داری سے ہاتھ تھا اس پر اروا غصے ہوا پوچھا یہ کون ہے کہا مغیرہ ہے تمہارا بھتیجا تو اروا غصے ہوا اور یوں کہا کہ نالائک تیری سزا تو ابھی میں بھگت رہا ہوں تو جو ایک آدمی کو مکے میں قتل کر کے آیا ہے اس کا تاوان اور جرمانہ ابھی میں بھر رہا ہوں بہرحال بہت سارے لوگ آتے رہے آتے رہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا صلح کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا تھا پھر بعد میں سہیل ابن عمر جو مکہ کے سرداروں میں سے تھے بعد میں ایمان بھی لیا وہ آئے حضرت نے دور سے جب ان کو دیکھا تو حضرت نے فوراً نیک فالی لی اور حضرت نے فرمایا سہل اللہ سہیل نام تھا تو نیک فالی لی حضرت نے سہل اللہ اللہ معاملے کو آسان کر دے گا تو نام سے نیک فالی لینا جائز ہے کسی کا اچھا نام ہو اس سے نیک فالی لینا بالکل جائز ہے شریعت میں اس کی اجازت ہے بہرحال اللہ بھی خیرن اور ایک طرف اتنے سارے علماء ہم نیک فالی لے رہے ہیں کہ اب تعالیٰ کو اس بستی سے خیر سے نوازنا تھا تو اتنے سارے علماء اس بستی میں تعالیٰ نے پیدا فرمائے اللہ تعالی ان علماء کے علم میں اور پختگی عطا فرمائے مضبوطی عطا فرمائے امت کے لیے خوب کام کرنے والے بنے اور اس بستی میں اور علماء پیدا ہو بہرحال میں نے جو سورت پڑھی انسان الفی خسر الدین الصالحات یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے میں اس کا پہلے ترجمہ کر دوں قسم ہے زمانے کی الانسان لفی الف بے شک انسان خسارے میں ہے گھاتے میں ہے نقصان میں ہے الدین آمنو مگر کامیاب وہ ہیں جو ایمان لایا وہ عامل الصالحات اعمال صالحات کیے و تواسو بالحق لوگوں کو حق بات ایک دوسرے کو بتاتے رہے و تواسو بے اور پھر حالات آئیں تو اس پر صبر کی تلقین کرتے وتواس و توا یہ تو ہے اس صورت کا ترجمہ حضرت الامام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ کا اس میں گرامی محمد ہے آپ کے والد صاحب ادریس محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں بقول ہمارے حضرت کے امام دنیا ہے گزشتہ سال جب حضرت مدینہ شریف میں بیمار ہو گئے اور میں حج کے بعد پہنچا وہاں میں حج میں نہیں تھا لیکن میرے پاس وزٹ ویزا تھا تو میں حج کے بعد پہنچا تو حضرت نے وہاں بستر پر لیتے لیتے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے خلفاء اربع میں صرف ابو بکر صدیق کو خواب میں دیکھا ہے فرمایا بڑے میاں بڑے خوبصورت تھے صدیق اکبر بڑے خوبصورت تھے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ ابو بکر اتنے خوبصورت ہے تو عائشہ کتنی خوبصورت ہوگی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا میلان عائشہ کی طرف علم و تقوا کی بنیاد پر تو تھا ہی لیکن ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی کچھ نہ کچھ متمح نظر تھی فرمایا اس سے وہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ علم و تقوا کے ساتھ کچھ نہ کچھ خوبصورتی بھی اگر مطلوب بنائی جائے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے پھر فرمایا کہ میں نے ایم اربا میں امام شافعی کو خواب میں دیکھا تو میں نے امام شافعی سے خواب میں پوچھا کہ حضرت آپ کی اولاد کہاں ہے امام شافی کی اولاد نہیں تھی فرمایا حضرت آپ کی اولاد تو امام شافی نے کتاب العم اٹھائی جو حضرت کی زندگی کی آخری تصنیف ہے اور کتاب اٹھا کر فرمایا یہ ہے میری اولاد شیخ فرماتے ہیں اس سے مجھے ایک انداز ہوا کہ کبھی کبھی جسمانی اولاد کے مقابلے میں روحانی اولاد بہت بڑی تسلی کا ذریعہ ہوتی ہے جسمانی اولاد تو کبھی باپ کے سر پر دنڈا برساتی ہے لیکن روحانی جو اولاد ہوتی ہے چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو چاہے وہ شاگردوں کی شکل میں ہو بہرحال روحانی اولاد بڑی تسلی کا ذریعہ ہوتی تو حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی امام دنیا ہے بہت بڑے آدمی بہت بڑے آدمی ہیں کوفہ تشریف لے گئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مزار پر تو نماز کا وقت ہوا تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی نماز پڑھ لیتے اس لیے کہ عموماً ہمارے اکابر کی مزاروں کی پروس میں مسجدیں ہوتی ہیں فرمایا یہی نماز پڑھ لیتے اب جب نماز کا وقت ہوا وہی مسجد میں نماز پڑھی حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طبیعت کے خلاف اپنے مزاج کے خلاف آپ کا مزاج عموماً امامت کا نہیں تھا اب امامت نہیں کراتے تھے لیکن اپنی طبیعت کے خلاف اس دن حضرت امامت کے لیے کھڑے ہو گئے نماز کے بعد جب چلے ہیں تو رفقا نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ کا مزاج تو امامت کا تھا نہیں اور آپ نے امامت کرائی آئے فرمایا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے وہاں مسئلہ یہ ہے کہ قرات خلف الامام واجب ہے امام شافی کا مسئلہ ہے کہ قرات خلف الامام امام کے پیچھے الحمد شریف کا پڑھنا واجب ہے اور اس قبر والے کا مسلک میرے بالکل اپوزٹ ہے کہ امام کے پیچھے بالکل قرات نہیں کی جائے گی مکرو تحریمی ہے تو اس کا مسلک میرے اپوزٹ ہے میں وجوہ کا قائل ہوں یہ کراہت کا قائد ہے اور مجھے اس کی عظمت کا بھی خیال تھا اس لیے کہ یہ میرے بروں میں سے مجھے اس کی عظمت کا بھی خیال تھا اگر میں مقتدی بن کر پیچھے کھڑا رہتا تو لامحالہ میرے مسلک پر مجھے کراط خلف الامام پر الحمد و شریف پڑھنا پڑتا تو عظمت کے خلاف ہو جاتا اس لیے میں خود ہی امام بن گیا تاکہ اس کے مسلک کے خلاف نہ کرنا پڑے اللہ ہمارے اکابر بعض لوگ یہاں اور مسئلے بیان کر دیتے ہیں کہ رفع دین نہیں کیا یہ کچھ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے طبقات شافعیہ میں یہی مسئلہ لکھا ہے ہمارے اکابر ایک دوسرے کی کتنی تعظیم کرتے تھے اکرام کرتے تھے احترام کرتے تھے اللہ کرے کہ یہ احترام ہمیں بھی نصیب ہو جائے ہم بھی ایک دوسرے کی تعظیم اور تقریم کرنے والے بنے میں نے ابھی مجھے کہا گیا ہمارے مدرسے میں اساتذہ میں بات کرنے کو میں نے کہا میں کیا بات کروں بہرحال اسرار تھا تو میں نے دو چار باتیں کہیں میں نے اس میں ایک بات یہ کہی کہ طلبہ ہمارا معاش بھی ہے ہمارا معاد بھی ہے ہمارا معاش تو اس لیے ہے کہ انہی طلبہ کی بدولت ہمیں تنخواہ مل رہی ہے ہمارا معاش ہے یہ اور معاد اس لیے کہ اسی پر ہماری آخرت کا بننا ہے تو طلبہ ہمارا معاش بھی ہے معاد بھی ہے تو یہ کتنے بڑے محسن ہوئے کہ میری دنیا کی ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں میری آخرت کی ضرورت بھی پوری کریں گے اتنے بڑے محسن ہمارے ہو اور میں اس کو اپنی اولاد نہ سمجھوں ہم سے بڑھ کر نکما اور ناشکرا کوئی نہیں ہو سکتا یہ ہماری اولاد ہے اور جو میری دنیا کی ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں میری آخرت بھی اسی پر منحصر ہے اور میں نے آج تک پڑھاتے پڑھاتے ان کو اپنی اولاد ہی نہیں سمجھا کہ میری اولاد ہی نہیں ہے بس میں ایک ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں کہ گیا مدرسے میں چلا آیا ہو گیا خیر میں نے ضمن یہ تو ایک اور بات کہی تھی میں نے کہا اگر میں نے طالب علم کے سامنے کسی استاذ سے متعلق تقریر کی کے خلاف چاہے اشارتن میں تقریر کرو طالب علم کتاب کم سمجھتا ہے استاذ کو بہت جلدی سمجھتا ہے میں یہ مزاج بتا رہا ہوں طلبا کا طالب علم جو ہے کتاب بہت کم سمجھتا ہے لیکن استاذ ضرور سمجھتا ہے وہ استاذ کو سمجھ جاتا ہے میں اشارتن بھی تقریر کروں گا وہ باہر نکل کے کہے گا آج فلاں صاحب پر برسایا ہے کوڑا نقصان اس کا کیا ہوگا اس کا نقصان کیا ہوگا میں سمجھاؤں میں نے وہاں اساتذہ سے کہا کہ جس استاذ کے خلاف میں نے تقریر کی اس کی عظمت تو اس طالب علم کے دل سے نکل ہی گئی لیکن میری بھی عظمت نکل جائے گی اس لیے کہ وہ کہے گا کہ یہ استاذ تو غیبتیں کر رہا ہے تو میری بھی اہمیت ختم اس کی بھی اہمیت ختم جب دو دو استاذوں کی اہمیت اس طالب علم کے دل سے ختم ہو گئی اس طالب علم کو ان دونوں استاذوں سے کیا فیض مل سکتا ہے محروم کرنے والا میں ہوا اس کو میں نے اس طالب علم کو محروم کیا بہرحال ہمارے اندر تقریم تعظیم ایک دوسرے کے اکرام کا جذبہ پیدا ہو ہمارے اکابر میں بڑے عجیب و غریب مسائل تھے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ جب داولم دیوبند سے الگ ہوئے علاحدہ ہوئے حضرت کو مدرسے نے الگ نہیں کیا تھا حضرت خود الگ ہوئے تھے اور حضرت کے الگ ہونے کی ایک وجہ تھی قادیانیوں پر سب سے پہلے کفر کا فتوا دینے والے شاہ صاحب ہیں سب سے پہلے فتوا شاہ صاحب نے دیا اس وقت کچھ علماء کو غلام احمد قادیانی کے بعد میں شر صدر نہیں تھا تو وہ شاہ صاحب کے مخالف تھے اب طلبہ طلبہ ہوتے ہیں طلبہ کا مزاج بڑا عجیب ہوتا ہے الانسان و حریث فیما منیا جس سے اس کو روکو یہ جان بوجھ کر کرتا ہے شاہ صاحب کی تقریر کے بعد طلبہ ادھر دوسرے درس میں جاتے تھے تو وہاں بھی اساتذہ کو پوچھتے تھے قادیانیت کے باب میں حضرت کیا خیال تو بعض اساتذہ جن کو شر صدر نہیں تھا کفر کے باب میں وہ یوں کہتے تھے کہ بھائی یہ مسئلہ تو دار التکفیر سے پوچھو شاہ صاحب کا نام دار التکفیر رکھا اور حضرت کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی تو حضرت نے استعفی دیا الگ ہو گئے کچھ لوگوں نے آ کر یوں کہا حضرت شاہ صاحب کو کہ حضرت علم کا بحر زخار ہے آپ کو اور دیوبند کی جامع مسجد بہت بڑی ہے جو لوگ دیوبند میں گئے ہیں انہوں نے دیوبند کی جامع مسجد دیکھی ہوگی بہت بڑی مسجد ہے فرما حضرت دیوبند کی جامع مسجد بہت بڑی ہے آپ وہیں پر اپنا درد شروع فرما دیں یہ داولوم کے طلبہ کت کر سارے وہیں آ جائیں گے داولوم ٹوٹے گا سارے طلبہ آپ کے پاس اللہ شاہ صاحب نے فرمایا میں میرے ذاتی مفاد کے خاطر دعلوم کا نقصان نہیں کروں گا ہائے ہائے میں میرے ذاتی مفاد کے خاطر دعلوم کا نقصان نہیں کروں گا فرمایا میں بہت دور چلا جاؤں گا تاکہ دعلوم کو نقصان نہ ہو حضرت اس میں دابیر تشریف لائے تھے بارہ سو کلومیٹر دور فرمایا تاکہ داولوم کو نقصان دہ مولانا وحید الزما صاحب کیرانوی علیہ الرحمان جنہوں نے دیکھے ہوں گے میری تو مولانا سے ملاقاتیں رہی داولوم کا جب ہنگامہ ہوا خیر یہ بات سے بات آ گئی مجھے تو کچھ اور کہنا تھا داولوم کا جب ہنگامہ ہوا اور قضیہ نامرضیہ ہوا تو مولانا وحید الزما صاحب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بالکل مخالف گروپ میں تھی اور مولانا وحید الزما صاحب کا نظریہ اور تھا قاری صاحب کا اہتمام اس وقت ابھی باقی تھا اور مولانا وحید الزما صاحب قاری صاحب کے خلاف پورا درس تقریر کرتے تھے سبق نہیں ہوتا تھا آپ کا مشغلہ ہی قاری صاحب تھا سارا درس قاری صاحب کے خلاف تقریر ہوتی تھی کسی نے جا کر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت مولانا وحید الزما صاحب ہر وقت آپ کے خلاف تقریر کرتے رہتے ہیں بڑا نقصان ہوگا حضرت آپ ان کو ابھی سے علاحدہ کر دیں خود مولانا وحید الزما صاحب نے کتاب لکھی ہے اس میں اپنے اپنے اپنے قلم سے یہ جملہ لکھا ہے فرمایا وہ حلیم التبا وہ کریم المجاز قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ تھے کہ جب میرے متعلق کسی نے جا کر یوں کہا کہ وحید الزما کو الگ کر دو ورنہ بڑا نقصان پہنچائے گا تو قاری صاحب نے فرمایا میری ہی تو برائی کرتا ہے داولوم کی تو برائی نہیں کرتا میں میری ذات کے خاطر داولوم کا نقصان نہیں کروں گا اس کی ذات سے داولوم کو فائدہ ہے اکابر کی زندگی میرے بھائیوں پر ہی عجیب ہے ہماری ہم جب اکابر کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہاں ہمارے اکابر کہاں ہم داولوم کے طلبہ نے ایک مرتبہ اشتراک کیا حضرت مولانا عبداللہ صاحب کابود دامت برقاتم نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا مولانا کہتے ہیں کہ میں اس وقت داولوم میں تھا بہت شروع میں یعنی مولانا کی عمر جب اتنی ہو گئی ہے بہت شروع کا مسئلہ فرمایا میں اس وقت داولوم میں تھا اور طلبہ نے اشتراک کیا اور پندرہ دن تک مدرسہ بن رہا جب مدرسے میں صلاح مسالات ہو گئی قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کی قاری صاحب کا اہتمام تھا اس وقت جب صلاح مسالات ہو گئی تو طلبا نے کہا کہ ہم آج سے دوبارہ مدرسہ جانا شروع کر رہے ہیں تو پہلے ایک جلسہ رکھیں گے اچھا طلبا نے جلسہ رکھا فرمایا جلسے میں صدارت کس کی رکھیں گے تو طلبا نے کہا کہ قاری طیب صاحب محتمیم صاحب کی صدارت رکھیں گے جن سے اختلاف تھا انہی کی صدارت اختلاف قاری صاحب ہی سے تھا مدارس مدرسے کے کچھ مسائل میں اور حضرت ہی کی صدارت مولانا عبداللہ صاحب فرماتے ہیں مجھے خود کہا کہ جلسے میں میں بہت پہلے جا کر کرسی کے قریب بیٹھ گیا کہ حضرت قاری صاحب آج تو بڑی دل کی بھراس نکالیں گے اور یوں کہیں گے نالائکوں ظالموں بدماشوں تم نے ایسا کیا تم نے ایسا کیا تم نے ایسا کیا تم نے پندرہ دن تک مجھے نہ معلوم کیا کیا کہیں گے لیکن جب قاری صاحب تشریف لائے کرسی پر بیٹھے جو آپ کی ایک عادت تھی خطبہ پڑھنے کی اور خطبہ پڑھنے کے بعد فرمایا میرے عزیزوں میرے پیاروں میرے بچوں باوجود کہ تم کو مجھ سے اختلاف تھا اور اختلاف اگر حق کی بنیاد پر ہو تو ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں اختلاف اگر حق کی بنیاد پر ہو تو ہونا چاہیے باوجود کہ تم کو مجھ سے اختلاف تھا لیکن اس اختلاف کے باوجود میں تمہارا مقابل ہوتے ہوئے تم بڑے وسیع ضرب ہو کہ مجھ جیسے نالائق کو جس سے اختلاف تھا اسی کو اپنا صدر بنایا یہ دعلوم ہی کہ طلبہ کر سکتے ہیں علی گڑھ کے نہیں کر سکتے دل جیت لیا طلبہ کا دل جیت لیا اور مجمع زارو قطار رو پڑا میرے عزیز میں یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ کہاں اکابر کی وسعت زرفی حلی متبا اور کہاں میں آپ ہم ہمارا تو نہ عوام سے مسئلہ سیدھا رہا نہ طلبا سے مسئلہ سیدھا رہا ہمارا تو مسئلہ ہی سیدھا نہیں میں ابھی منگل کو حضرت مولانا احمد لاد صاحب دامت برکا تم لالیا کے پاس بیٹھا ہوا تھا حضرت کا پیر کو فون آیا مجھ پر کہ تو کہاں ہے میں کہا حضرت میں گھر پہ ہی ہوں تو کہا مجھے ملنا ہے میں نے کہا حضرت میں کل منگل ہے تو میں سورت آ ہی رہا ہوں درس حدیث میں میں ضرور حضرت سے پہلے ملاقات کروں گا اصل میں حضرت کو ایک کتاب کی ضرورت تھی جس کی بنیاد پر فون کیا تھا حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کی سوانے اور آپ کے کچھ واقعات ہیں جو اس ناچیز کی زیر نگرانی ہمارے مولی جنید صاحب سلمہ نے چھپوائی ہے یہاں بھی دو تین نسخے لائے ہیں ہوں گے تو دیں گے بڑی عجیب و غریب کتاب ہے اور علامہ لاہوری شیخ التفسیر کہے جاتے تھے مولانا علی میاں صاحب یہاں سے اسپیشل لاہور حضرت کے پاس تفسیر پڑھنے گئے تھے اور علامہ لاہوری جب بازار میں گئے شاگردوں کے ساتھ تو فرمایا مجھے انسان نظر نہیں آتے فرمایا حضرت یہ سارے تو انسان ہیں فرمایا سب حیوان نظر آ رہے ہیں مجھے تو بہت بڑے آدمی بہت بڑے آدمی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب جب اجتماعات میں وہاں جانا ہوا پاکستان تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ کسی بھی اجتماع کے آغاز سے قبل وہاں سفر کرتے تھے پہلے علامہ لاہوری کی خدمت میں جاتے دعا لیتے پھر اجتماع میں جاتے یہ خود مولانا احمد مولانا احمد اللہ صاحب نے بتایا اور مولانا نے ایک عجیب و غریب جملہ سنایا کہ حضرت جی مایوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پہنچے ساتھ میں مولانا انعام صاحب بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ اور بھی رفقا تھے اور پہنچے اور حضرت درس میں تھے علامہ لاہوری تو ایک رکا لکھ کر چلے کہ حضرت ہم آئے تھے دعا کے لیے اب آگے ہمیں چلنا ہے وقت ہو چکا ہے حضرت دعا فرما دے یہ رکا درس کے بعد پہنچا تو حضرت نے وہیں درس میں دعا کرائی اور اس میں لکھا تھا کہ واپسی میں ہم مسافہ کر کے نکلیں گے واپسی میں ملاقات کے لیے آئے تو علامہ لاہوری نے ایک بات فرمائی جو مولانا احمد صاحب علیہ دامت برکاتم نے بیان میں جگہ جگہ نقل کی ہے مولانا نے فرمایا کہ علامہ لاہوری نے یوں کہا کہ مولی صاحب کسی حق پرست جماعت کے باطل کی طرف جانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے جیسی حق پرست جماعت پر اشکال کرے کسی حق پرست جماعت کے باطل کی طرف جانے کے لیے غلط راستے پر جانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے جیسے حق پرست جماعت پر اشکال کریں سوال کریں یہ کہہ کر فرمایا مولی یوسف تمہارے وہاں تو ایسا نہیں ہو رہا ہے تو حضرت جی مایس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آج تک تو ایسا نہیں ہوا کہ حق پرست جماعت حق پرست جماعت پر اشکال کریں آئندہ دعا فرمائیں کہ اللہ اس بلا سے ہماری حفاظت فرمائے تو میرے بھائیوں بہرحال اکابر کی باتیں تو بڑی عجیب ہوتی ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنی کیا ہوتی ہے بزرگوں ہی کی باتیں ہوتی ہے نبی کی باتیں ہوتی ہے اللہ کی باتیں ہوتی ہے اور اسی میں روح ہے جان ہے اسی میں دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے تو جب میں حضرت محمد لاد صاحب کی خدمت میں منگل کو بیتا او ہو ہو تھوڑی دیر میں تو حضرت نے جو مجلس گرما دی تھوڑی دیر میں مجھے خطاب کر کے قریب میں بٹھا کر جو باتیں کہی اللہ اکبر میں تو دنگ رہ گیا میں نے کہا حضرت یہ باتیں چھپنی چاہیے حضرت کا گفتگو کرتے ہوئے اب میں وہ تقوی کی باتیں تمہیں بتاؤں فرمایا کہ حضرت ماں انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میری زندگی گزری اور ان کی خدمت میں میری زندگی گزری بمبئی کا سفر ہوا اور حضرت بار بار ایک صاحب کے وہاں دعوت کھاتے تھے اور بڑا تعلق تھا لیکن ان کے انتقال کے بعد جب بمبئی کا سفر ہوا اور حضرت ان کے گھر تعزیت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے بچوں نے کہا کہ حضرت کھانا کھا کر کے جائیں جیسے عام معمول حضرت کا ہر وقت کھانے کا تھا حضرت کھانا کھا کر کے جائیں تو حضرت نے عذر کر دیا اور عذر کر کے کہا کہ نہیں مجھے آگے چلنا ہے یہ کہہ کر کے وہاں نہیں کھایا اور باہر نکل کے فرمایا سنو میں نے اس لیے ان کی دعوت نہیں کھائی کہ ان کا باپ مر گیا ہے اور میراث ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے کوئی بھائی ناراض ہو بہن ناراض ہو مجھے کھانے کی اجازت نہیں ہو سکتی اللہ اکبر کہاں سے لائیں یہ تکوا کہاں سے لائیں یہ تکوا فرمایا سہارنپور اسٹیشن پر ہم کھڑے تھے اور حضرت کے ساتھ ہمارا سفر تھا اور ٹرین کے آنے میں تاخیر ہوئی اور حضرت کو شدید استنجا کا تقاضا تو ایک ٹرین پہلے ہی سے کھڑی تھی بعض مرتبہ اسٹیشن پر ایک ٹرین بہت دیر تک کھڑی رہتی ہے تو ایک ٹرین کھڑی تھی آدھے پونے گھنٹے سے ہم نے کہا کہ حضرت ابھی ہماری ٹرین نہیں آئی ہے اس میں آپ استنجا فرما لیں یہ ٹرین کھڑی ہے حضرت نے فرمایا مولوی صاحب اس میں جو پانی بھرا گیا ہے وہ اس میں ٹکٹ لے کر بیٹھنے والوں کے لیے بھرا گیا ہے میرے لیے نہیں بھرا گیا ہائے ہائے میں واہ واہ کہہ کر اس کو نہ تالوں میری زندگی میں اتاروں اسے میں اپنی زندگی کو اس تقوی پر لاؤں فرمایا اس کا پانی میرے لیے نہیں ہے میرے لیے وہ پانی کی ہدایت ہے جس گاڑی کی ٹکٹ میں نے لی ہے جس ٹرین میں مجھے سوار ہونا ہے فرمایا ایک مرتبہ کسی کوئی حضرت کو ملنے کے لیے آئے تو حضرت سوئے ہوئے تھے آرام فرما تھے وہ صاحب بہت دیر انتظار کیا اس کے بعد حضرت تو ابھی آرام میں تھے تو وہ صاحب کو جلدی تھی حضرت کو ملنے والے ہی تھے وہ کوئی اور نہیں تھے انہوں نے ایک لفافہ مولانا احمد اللہ صاحب کہتے ہیں مجھے دیا اور مجھے دے کر یوں کہا کہ حضرت کو پہنچا دینا میں نے وہ لفافہ لے لیا جیسے عام دستور ہوتا ہے میں نے لے لیا جب حضرت کی خدمت میں میں پہنچا اثر کے بعد تو میں نے کہا کہ حضرت فلاں صاحب آئے تھے اور آپ آرام میں تھے ان کو جلدی تھی وہ چلے گئے اور یہ لفافہ بطور ہدیہ آپ کو دے گئے حضرت نے فرمایا کیوں لیا تم نے کیوں کیا تمہیں پتا ہے کہ میں کس کا ہدیہ قبول کرتا ہوں کس کا نہیں کرتا تمہیں علم تھا کہ میں اس کا ہدیہ قبول کروں گا کیوں تم نے لیا میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا تھا میں نے تمہیں اپنا وکیل بنایا تھا کیوں قبول کیا تم نے بہت دانت پڑی بہت دانت پڑی اس کے بعد حضرت جی رحمت اللہ علیہ نام الحسن صاحب نے فرمایا بھائی ہمارے وہاں بزرگی نہیں سکھائی جاتی ہمارے وہاں تو انسان بنائے جاتے ہیں بزرگیت بہت آسان ہے ہاں بزرگیت بہت آسان ہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ تعجد میں کھڑے ہو جانا سب اول میں نماز پڑھ لینا بہت آسان ہے لیکن ان اعمال کے ساتھ انسانیت کے جو مسائل ہے وہ ہمارے اندر سے خالی ہے معاملات ہیں معاشرت ہے اخلاق ہیں اسے ہم کو رہے ہے ہی نہیں ہمارے اندر پھر فرمایا میں تمہیں مولی احمد مولوی صاحب انسان بناؤں گا تمہیں فرمایا تمہیں انسان بناؤں گا میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر اگر آپ غور کریں تو اللہ کے نبی بھی انسان بنانے کے لیے تشریف لائے تھے انسان بنانے کے لیے بزرگیت تو اب بڑھاپے میں تو شیر بھی بزرگ بن جاتا ہے بڑھاپے میں جو ہے نا چونکہ اس سے شکار نہیں ہوتا بڑھاپے میں تو بڑا صوفی صافی بن کر بیٹھتا ہے جب حضرت کا فون آیا پیر کو تو میں نے کہا سر طبیعت کیسی ہے محمد صاحب کا جب پیر کو فون آیا تو میں نے کہا سر طبیعت کیسی ہے چونکہ تھوڑی سی بے تک میں نے کہا سر طبیعت کیسی ہے کہنے لگے وہ تو تو نے ہی کہا ہے کہنے لگے وہ تو تو نے ہی کہا ہے کہ براپے میں تو شیر بھی بزرگ بن جاتا ہے تو میں بھی اب براوے میں شیر بزرگ بن گیا ہوں میں دوسرے دن جب میں پہنچا پھر یہی جملہ دوہرایا یہ تقوا تہارت توازو آجزی ورنہ بہت بڑا آدمی جس نے اپنی زندگی کو بزرگوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ دین کے پھیلانے میں وقف کر دی تو بزرگیت اور چیز ہے وہ تو براپے میں شیر بھی بزرگ بن جاتا ہے اس لیے کہ جب اسے جو ہے شکار ہوتا نہیں چلا نہیں جاتا تو کہیں کونے میں پڑا رہتا ہے تو اب وہ جو دوسرے جوان جو جانور ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں بیچارہ صوفی ہے تو کونے میں پڑا ہوا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا لیکن جب قریب جاتے ہیں تب وہ حملہ کر دیتا ہے رومی نے کہا مارے پہ بس رہی میں کہ براپے میں تو شیر بھی بزرگ بن جاتا ہے فرمایا بزرگیت کمال نہیں انسان بننا کمال ہے اسی لیے وہی اول میں حق تعالی جل شانو نے کسی بزرگیت کا تذکرہ نہیں فرمایا انسانیت کا تذکرہ کر کے یوں فرمایا علم الانسان عالم یا عالم انسان کا تذکرہ کیا بزرگ بزرگ کا کوئی تذکرہ نہیں ہمارے حکیم الامت حضرت عبدستانوی رحمت اللہ علیہ بھی یوں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی انسان بنو مولانا عبد الماجد صاحب آبادی جب بیت ہونے کے لیے گئے تو حضرت نے یوں فرمایا کہ مولی عبد الماجد تم سمجھتے ہوں گے کہ میں تمہیں بہت وظیفے دے دوں گا فرمایا نہیں میں بزرگ نہیں بناتا میں تو انسان بناتا ہوں فرمایا جس میں انسانیت آ گئی وہ نبی کا دلارا بنا اور جس میں بزرگیت آئی اور انسانیت نہیں آئی تو سن لے حضرت تھانوی کا ملفوظ ہے علی فاضا میں فرمایا اس نے میرے نبی کو بدنام کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر دیا کیوں آج دیکھ رہے ہیں جب ہم باہر نکل کر غلط معاملات کرتے ہیں جو انسانیت کے خلاف ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں سفی اول کا مسلح ہو کر ایسا کر رہا ہے داری والا ہو کر ایسا کر رہا ہے میرا نبی بدنام ہو رہا ہے یا نہیں بہرحال میرے بھائیوں یہ جو صورت ہے میں نے پری ولاسر حضرت امام محمد ابن اجنی الشافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی قرآن کو نہ اتارتا بس مجھے حضرت کا یہ ملفوظ سنانا تھا اللہ تعالیٰ اگر قرآن کو نہ اتارتا اور صرف اس صورت کو اتار دیتا تو انسان کی صلاح و فلاح کے لیے بہت کافی تھی صرف اتنی صورت اس لیے کہ اس میں دو تذکرے ہیں ایک ناکامی کا تذکرہ ایک کامیابی کا تذکرہ ان انسان الف خسر ناکامی و عامل الصالحات کامیابی ایک جہنم کا تذکرہ ایک جنت کا تذکرہ انسان الف خسر جہنم ہے الدین آمن و عامر الصالحات جنت ہے ایک آگ کا تذکرہ ایک باپ کا تذکرہ ان انسان الف خسر میں آگ کا تذکرہ اور الدین آمن و عامر الصالحات میں باپ کا تذکرہ تو پورے قرآن پر اگر ہم نظر کرتے ہیں تو یہی دو تو تذکرے ملتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کی مانو باغ میں جاؤ گے نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے پورے قرآن کا خلاصہ ول اصر انسان البسردین وتوا و الحق کی وتوا صحب بالصبر میں حق تعلی شانہ نے ذکر کر دیا اس لیے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ پورا قرآن نہ اتارتا اور اسی صورت کو اتار دیتا تو انسان کی ہدایت کے لیے بہت کافی صورت تھی یہ بڑی عجیب و غریب صورت ہے بڑی عجیب و غریب صورت ہے سب سے پہلے تو اللہ نے قسم کھائی زمانے کی زمانے کی قسم اور زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عظمت بتانا مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو قسم کی کوئی ضرورت نہیں لیکن کسی چیز کی عظمت بتانا مقصود ہوتا ہے وطین و تو تین اور زیتون کی عظمت بتائی بہت قیمتی چیز ہے وہ تو حکیموں سے پوچھو ہمیں کیا پتا کہ وہ تین و زیتون کتنی قیمتی چیز ہے جو نسخے بناتے ہیں ان سے پوچھو اور تور سینا کی قسم بہت اعلیٰ پہاڑ وہاد البلد الامین مکہ مکرمہ کی قسم اس سے بہتر شہر کوئی نہیں ہو سکتا تو عظمت بتانا مقصود ہے لا اقسم بهذا البلد شہر مکہ کی قسم وان تحلم بهذا البلد اور پیغمبر آپ اس شہر میں ضرور اتر کے رہیں گے فتح مکہ میں اللہ نے اتار دیا وہ والدم وما ولد والد کی قسم کھائی آدم کی اور ولد ساری ضروریت کی قسم کھائی اس لیے کہ تمہارا باپ بڑا قیمتی تھا آدم علیہ السلام کیوں قیمتی تھا قادی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اس لیے آدم کی قسم کھائی کہ اللہ کی طرف سے جب کپڑے اتر گئے تو مارے حیا اور مارے شرم کے وہ درخت کے پتے چپکانے لگے اور چھپنے لگے درخت کے پیچھے اللہ نے فرمایا کیوں گناہ کر کے قصور کر کے اب چھپ رہے ہو فرمایا اپنے رب سے فرمایا اللہ حیا کی وجہ سے میں چھپ رہا ہوں یہ تمہارا باپ ہے جو حیا میں ڈوبا ہوا تھا اور جب اس کو زمین میں اتارا گیا تو کوئی اکرف اور شان اور برائی نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین سارے مفسرین ترجمہ کر رہے ہیں اور مطلب بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی فضیلت اور آدم کی فضیلت علم کی بنیاد پر ہے سارے لوگوں نے یہی لکھا ہے علم کی بنیاد پر فضیلت ہے اس لیے کہ علم و علامہ المل آدم و علم الدم اسما کلحا تم مارد ہم الملائی کا فقالم بھی اونی بھی اسمایہ کل تم سادکین فرمایا آدم کی فضیلت علم کی بنیاد پر ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ میرے نزدیک علم کی بنیاد پر فضیلت نہیں آدم کی فضیلت تو توازو کی بنیاد پر ہے اس لیے کہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا اس کے پاس بھی بہت فضی علم تھا حضرت حکیم علمت تھانوی رحمتہ اللہ علی فرماتے کہ چار عین ہے عالم عارف عابد اور عاشق شیطان عالم بھی تھا بہت بڑا عالم بہت بڑا عالم شیطان عابد بھی تھا ابلیس عابد بھی تھا روایتوں میں ان علماء سے پوچھو کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں سجدہ نہ کیا وہ اللہ کو عابد بھی تھا شیطان عارف بھی تھا معرفت کا عالم اس کا اتنا تھا اللہ کی معرفت کا کہ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی زوال کے وقت دعا نہیں کرنے کی اللہ جلال میں ہوتے ہیں ایسے وقت میں دعا نہ کرو اور اللہ شیطان کو اتار رہا ہے دنیا میں اور اللہ غصے میں ہے اور اسی موقع پر شیطان دعا کر رہا ہے اے اللہ اللہ یوم الوقت المعلوم مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے اس کو معرفت تھی کہ مجھے اتارا ضرور ہے غصے میں لیکن اللہ کو جو دینا ہوتا ہے وہ ضرور دے کر رہتا ہے معرفت بھی تھی اس کو وہ عابد بھی تھا عالم بھی تھا عارف بھی تھا فرمایا یہ تینوں عین اس کے پاس موجود تھے لیکن ایک عین اس کے پاس نہیں تھا حضرت فرماتے ہیں وہ عاشق نہیں تھا یہ عشق اللہ نے انسان کو دیا علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے حدیت الحبارہ ایک کتاب لکھی ہے بڑی عجیب و غریب کتاب ہے ابن قیم نے اس کتاب میں ایک سوال قائم کیا کہ انسان کو دنیا میں اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے ما خلقت الجن ان سا البدال عبادت کے لیے معرفت کے لیے ہم کو پیدا کیا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم سے زیادہ عبادت تو فرشتے کرتے ہیں بھائی جو نماز میں رکو میں ہے وہ قیامت تک رکو میں جو سجدے میں قیامت تک سجدے میں جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں یہاں تو مولوی صاحب اگر فجر کی نماز میں قاری صاحب نے تھوڑی سی لمبی کراط کر دی ہو تو دوسرے دن کہیں گے قاری صاحب رحم کرو ہم پر ہمارا اتنا لمبا قیام نہیں جو فرشتوں کا ہے اتنا لمبا رکو نہیں جو فرشتوں کا ہے اتنا لمبا سجدہ نہیں جو فرشتوں کا ہے تو فرشتے بہت عبادت کر رہے ہیں اگر مقصود عبادت تھا تو ہم سے زیادہ عبادت تو فرشتے کر رہے تھے وہ مقصود تو اللہ کو فرشتوں سے حاصل ہو ہی رہا تھا پھر ہم کو کیوں پیدا کیا جبکہ ہماری تو نماز بھی اس کے برابر نہیں رکو بھی اس کے برابر نہیں سجدہ بھی اس کے برابر نہیں قیام بھی اس کے برابر نہیں روزہ بھی اس کے برابر نہیں وہ تو کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں ہمارا روزہ تو کیا ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے فضائل رمضان میں فرمایا شہری میں حفظ ماتقدم اور افطاری میں تلافی مافات ہمارے روزوں کا یہی حال ہے شہری میں حفظ تقدم یعنی دن بھر کا کوتا ابھی سے بھر لیتے ہیں ہاں کھچڑی بھی چاہیے چاول بھی چاہیے گوشت بھی چاہیے فلاں بھی چاہیے سب چاہیے ہم کو اور اخیر میں چائے بھی چاہیے جو لبدوز بھی ہو لفسوز بھی ہو بہترین قسم کی چائے ہو تو حفظ ماتم میں اور افطاری میں تلافی مافات یعنی جو کچھ کمی رہ گئی ہے وہ افطاری میں پوری کر رہے ہیں حضرت نے یہی دو دو, دو لفظ لکھے حفظ حفظ ماتقدم تلافی مافات فرمایا تلافی مافات افطاری میں ہمارا وہ ہوتا ہے کہ ہم اذان کا جواب دینا بھی بھول جاتے ہیں یہ ہماری افطاری کا حال ہے کہ دسترخوان سجا ہوا ہے خوب سجا ہوا ہے اور بس فالودہ ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے جس میں آلودہ ہوتے ہی رہتے فالودہ ہے تو آلودہ ہوتے ہی رہتے تو نہ ہمارا روزہ اس مقام کا ہے نہ ہماری نماز اس مقام کی ہے نہ ہمارے طواف اور سعی اور اخلاص اور للہیت اس مقام کی ہے جو فرشتوں کے پاس ہے ابن قیم نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا ہے فرمایا ہماری ضرورت کیوں پڑی دنیا میں مقصود اگر عبادت تھا تو فرشتے کافی تھے اب ابن قیم نے جو جواب دیا اللہ اکبر حضرت نے فرمایا کہ اصل میں فرشتے ضرور عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ کو عشق والے عبادت کی ضرورت تھی اور عشق وہاں ہوتا ہے جہاں نفس ہوتا ہے نفس کے بغیر عشق ہو نہیں سکتا فرشتے ضرور عبادت کرتے ہیں لیکن فرشتوں کا نفس ہی نہیں ہے نہ بیوی کی ضرورت نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت جہاں نفس ہی نہیں وہاں عشق نہیں جہاں نفس ہے وہاں عشق ہے اور یہ عشق جب صحیح راستے پر استعمال ہوتا ہے تو انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں جبریل بھی نہیں پہنچ سکتا اور جب شیطان کے راستے پر انسان اپنے نفس کو استعمال کرتا ہے تو سور سے بدتر زندگی گزارتا ہے فرمایا اللہ عشق والی عبادت چاہتا تھا اسی لیے تو فرمایا ان العبد تقرب اللہ تعالی بالسجود میرے بندے جب تو سجدے میں جاتا ہے تو تیرے عشق کی بنیاد پر میں تجھے اپنے قریب کر لیتا ہوں تو میرے قریب ہو جاتا ہے شاہ فضل گنج براد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی کو فرمایا اشرف علی کیا بتاؤں میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو اپنی گود میں پیار کر لیا کیسی نماز کیسی نماز تھی اور فرمایا اشرف علی تجھے کیا بتاؤں میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے رب نے میری زبان پر گنے کا رس ڈال دیا لطف آتا ہے پیار آتا ہے مزہ آتا ہے پڑھنے میں جی لگتا ہے فرمایا اللہ عشق والی عبادت چاہتا تھا اسی لیے ابن قیم فرماتے ہیں کہ بندہ جب عشق کے ساتھ اللہ کے سامنے اللہ کا لفظ پکارتا ہے تو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے اللہ کو عشق والی عبادت کی چاہے مختصر عبادت صحیح ہے ہماری نماز مختصر ہے فرشتوں کے مقابلے میں لیکن عشق والی ہے اور یہی وہ عشق ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کو فضیلت ہے فرشتوں کی عبادت پر یہی وہ عشق ہے اور اسی عشق کی بنیاد پر پھر اب تعالی شانہ نے مسائل بیان فرمائے کیسے مسائل فرمائے یاد رکھ نماز میں اگر تو نے یوں دیکھ لیا آسمان کی طرف بخاری شریف کی روایت میں ہے اس کم میں کمی ہے فرمایا راسہ راس ہمار یاد رکھ گدے کا سر بنا دوں گا تیرا اس کم میں کمی ہے تیرے تیرا سر گدے کا بنا دوں گا محدثین نے دو مطلب بیان فرمائے حقیقت میں گدے کی صورت بنا دے گا یا پھر یوں فرمایا دماغ گدے کی طرح بنا دے گا بے وقوف بنا دے گا خیر میرے بھائیوں میں یوں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے زمانے کی عظمت بتانا تھا اس لیے زمانے کی قسم کھائی فرمایا زمانے کی عظمت سمجھو بہت قیمتی چیز ہے اللہ نے جو تمہیں عمر دی ہے نا بہت قیمتی چیز ہے بہت قیمتی چیز ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے انسان کی زندگی کا حال فرمایا انسان کی زندگی میں ہر آٹھ سال پر انسان کی کیفیات بدلتی ہے پہلے آٹھ سال جو ہے وہ لہو ہے لہو کس کو کہتے ہیں لہو اس کھیل کو کہتے ہیں جس میں نفع بھی نہیں نقصان بھی نہیں ہمارا چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے آپ نے اس کو تین چار سال کا ہے پانچ سال کا ہے چھوٹی سی گاڑی دے دی وہ یوں کھیل رہا ہے یوں کھیل رہا یوں کھیل رہا ہے نہ نفع نہ نقصان اس کو لہو کہتے ہیں پہلے آٹھ سال جو ہے نا بچے کے لہو ہے دوسرے آٹھ سال جو ہے وہ آٹھ سے سولہ تک کی عمر وہ لعیب ہے لعیب کس کو کہتے ہیں لعیب کا معنی ہوتا ہے نفع کم نقصان زیادہ کرکٹ کھیلنے گیا پاؤں توڑ کر آیا والی بال کھیلنے گیا نس توڑ کر آیا والی بال کھیلنے گیا ہاتھ توڑ کر آیا نفع کم نقصان زیادہ اس کو کہتے ہیں لعیب یہ آج سے لے کر سولہ تک سولہ سے لے کر آٹھ سال اس کے بعد کے جو ہیں یعنی چوبیس تک یہ زینت ہے اس کی زینت والی زندگی چلتی ہے سولہ سے چوبیس تک او ہو دیکھو میں اپنے بچوں کو اکثر مدرسے میں کہتا ہوں کہ یہ جو سولہ سے چوبیس تک کی عمر ہوتی ہے نا یہ اگرچہ مدرسے میں بڑا صوفی بنتا ہے لیکن گھر جا کر ابا سے لڑتا ہے مجھے تو سو روپے میٹر والا ہی کپڑا چاہیے میں ایسے ویسے نہیں پہنوں گا اور مجھے اچھے جوتے چاہیے اور مجھے فلاں چاہیے اور مجھے فلاں چاہیے اور میرا بستر ایسا ہو سولہ سے چوبیس زینت ہے اور چوبیس سے لے کر آٹھ سال بتیس تک یہ تفاخر والی زندگی ہے فخر مدرسے سے فارغ ہو کر نکلا تو فخر ہے اسکول سے فارغ ہو کر نکلا تو فخر ہے فخر والی زندگی میرے جیسا کوئی نہیں اسی لیے ہمارے نو فارغین فضلہ کا حال یہ ہے کہ نامہ جیب میں ہی رکھتے یہیں رکھتے کہیں بھی جاتے ہیں ذرا سا مسئلہ ہوا تحمل ہی نہیں ہے لیجئے میں جا رہا ہوں فوراً میں جا رہا ہوں ارے بھائی کام ایسے نہیں چلے گا تحمل تو کرنا ہی پڑے گا لیکن چونکہ وہ زندگی چوبیس سے بتیس تک کی وہ تفاخل کی زندگی ہے نا برداشت کے باہر رہی ہے اور بتیس سے لے کر چالیس تک کے یہ جو آخری آٹھ سال ہے یہ زندگی ہے کثرت مال ہو جائے کثرت اولاد ہو جائے بتیس کے بعد انسان کی تمنا مال ہو جائے اولاد ہو جائے مال ہو جائے اولاد ہو جائے قرآن نے یہی نقشہ کھینچا لہوم و لبم و زینتم و تفاخرم بینکم و تقاطرم فل اموال فرمایا یہ جو تیرے کیفیات بدلتی رہی بدلتی رہی تو پہلے ہاتھ میں لہو پر تھا پھر لعب پر تھا پھر زینت پر تھا پھر اس کے بعد تو جو ہے تفاخر پر گیا پھر تقاصر مال اور تقاثر اولاد پر اس پر تیرے چالیس سال تو پورے ہو گئے اب ان چالیس سال میں تیری جوانی مضبوط جو تھی وہ اب گھتنی شروع ہو رہی ہے اب تو براہاپے کی طرف چل رہا ہے چالیس سے پچاس کچھ جوانی کا حصہ پچاس کے بعد تو اب ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے فرمایا تو نے قیمتی سرمایہ تو ان چیزوں میں ضائع کر دیا جس جوانی کے اندر تو اللہ کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا بہت کچھ کر سکتا تھا وہ تو ایسے ہی کھو دیا ہم نے اسی کو قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اللہ کو متقاطر حتہ روحتا ضرور المکات یہ جو کثرت مال اور کثرت اولاد کی لالچ جو آتی ہے نا اسی میں گھومتے گھماتے گھومتے گھماتے فرمایا قبرستان تک پہنچ جاتے ہیں اس لیے کہ بتیس سے چالیس کثرت مال اور کثرت اولاد کی لالت تو پیدا ہو ہی چکی ہے اتنے میں کثرت اولاد ہوئی تو اب اولاد کی تعلیم کے مسئلے اور جب اولاد کی شادی ہوئی تو اب نواسوں کے مسئلے اور پوتے کے مسئلے اور پوتوں کی پوتوں کی زندگی بنانا اور نواسوں کو بنانا اس کو دینا اس کو دینا اس کو دینا اسی میں بڑھاتے بڑھاتے ادھر موت کا جھٹکا جو ہے نکالا بچ جاتا ہے اور شیخ شادی کا وہ جملہ یاد آ جاتا ہے اے فلاں خیر کن و میں شمار عمر پیش ازی کے بانگ برایت کے فلاں نمان گلستہ میں حضرت نے فرمایا خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر بھلائیاں کر لے اور اپنی عمر کو غنیمت سمجھ لے اس سے پہلے پہلے کہ تیرے متعلق جمعہ مسجد کے مائک سے اعلان ہونے لگے کہ آج فلاں حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر پیش ازی جی کے بانگ برایت کے فلان امان بانگ کا مطلب وہ بانگ نہیں جو ہم دیتے ہیں بانگ کا منع اعلان لیکن اب تو مدرسے والوں نے ہی فارسی نکال دی تھوڑی بہت بچی کچی تھی وہ بھی نکال دی سب مدرسے والوں نے فارسی سارا تصوف فارسی میں ہے تصوف جتنا ہی ہے ہمارا وہ فارسی میں ہے لیکن فارسی اب یہ گلستہ بوستہ جو تصوف کی کتاب تھی اس کو فارسی سکھانے کے لیے مدرسوں پڑھاتے اسے فارسی سکھاتے ہیں وہ بچہ کیا سمجھے گا وہ تو تصوف کی کتاب ہے وہ تو دور حدیث والوں کو پڑھانا چاہیے کہ تمہاری زندگی ایسی ہو تم لوگ ایسے بن کر جاؤ یہ تو تصوف کی کتاب ہے شیخ سادی گلستہ کے شروع میں جو اشعار کہے نا بلغ العلا بے کمالی کشف یہ شیخ سادی کے اشعار ہے جو آپ نے گلستہ کے شروع میں کہے بلغ العلا بے کمالی ہی کشفت دو جا بے جمالی حسنت جمی و خسالی صلو علیہ و صلی اللہ علیہ ولا علیہ و اصحاب ہی وسلم تو یہ تو تصوف کی کتاب ہے فارسی سکھانے کی کتاب نہیں لیکن مدرسے والوں نے عجیب نصاب بنا دیا ہے کہ اسے فارسی سکھاتے ٹھیک ہے حکایت لطیف سے سکھاوے اصول فارسی سے سکھائے درو سے فارسی سے سکھاوے کسی سکھاوے تو ٹھیک ہے اب یہ تو تصور کی کتاب ہے اور بہت اعلیٰ معیار کی کتاب ہے بہت اعلیٰ معیار کی خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور یوں فرمایا بہت قیمتی ہے تیرے پاس یہ دولت بہت قیمتی ہے بہت قیمتی ہے بہت قیمتی ہے یاد رکھ لے ساری چیزوں کا تو اسٹاک کر سکتا ہے تیری زندگی کا اسٹاک نہیں کر سکتا یہ خوشیوں میں بھی جا رہی ہے گمیوں میں بھی جا رہی ہے اچھے حالات میں بھی بہ رہی ہے برے حالات میں بھی بہ رہی ہے ہنستے چہلتے بھی جا رہی ہے اور روتے اور غم مناتے بھی جا رہی ہے ابھی جو شام میں سات بجے سے لے کر یہ آٹھ بجے کا ایک گھنٹہ ہے پوری زندگی پوری کر لو یہ گھنٹہ اب مجھے واپس کبھی نہیں ملنے والا گیا ہو گیا تو زندگی رواں دوا ہے حکیم علمت حضرت اقدستانوی رحمت اللہ علیہ نے زندگی کی بہت پیاری مثال دی بہت پیاری مثال دی حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی کے گھر میں فاقہ تھا اور فاقے کی وجہ سے پریشان تھا بیوی نے کہا کچھ گلہ لے آؤ بازار سے لیکن وہ دیہات میں رہتا تھا اور گلہ ملتا تھا دور دو چار پانچ دس کلومیٹر پر تو کہا پیسے نہیں ہے میں کیسے لاؤں تو بیوی نے کہا کہ تھوڑا سا برف تھوڑا سا برف ہے میرے پاس میں نے اس کو زمین میں بند کر کے اچھی طرح رکھا ہے جاؤ اس کو مارکیٹ میں بیچو اور بیچ کر جو پیسے آئے ان پیسوں سے گلہ خرید کر آ جاؤ یہ بھوک ہیں بچے بلک رہے ہیں گھر میں کھانے کی ضرورت ہے آپ کچھ لاؤ اس کو بیچ کر لاؤ اب وہ سر پر لے کر نکلا برف دس کلومیٹر دور جانا ہے پندرہ بیس کلومیٹر اس کو دور جانا ہے بیچنے کے لیے گیا وہاں راستے میں مداری دگ دگی بجا کر کے کھیل دکھا رہا تھا تو یہ سر پر برف رکھ کر کھیل دیکھنے رکھ گیا آدھے پونے گھنٹے کا کھیل تھا اتنے میں کتنا برف پگل گیا چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا اس کا مارکیٹ میں آگے حضرت تھانوی کی مثالیں بھی بڑی عجیب ہوا کرتی مارکیٹ میں آگے گیا تو اس کو یاد آیا کہ مجھے تو برف بیچنے بھیجا ہے اور گلا خریدنا ہے اور برف تو اچھا خاصا پگل گیا تو ایک گلے والے کی دکان پر گیا اور اس سے کہا کہ بھائی یہ برف بیچنا ہے مجھے اتنا سا رہ گیا کہا اتنے سے برف کو میں کیا کروں گا کہا بھائی لے لے گھر میں کچھ نہیں ہے اس نے منع کیا دوسری دکان تیسری دکان چلتے گھومتے گھماتے گھماتے جتنا برف تھا وہ بھی پگل گیا ہاتھ میں کچھ نہیں بچا بڑی عجیب مثال دی ہے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں غریب بیچارہ رونے لگا کہ میں جاؤں تو گھر کیسے جاؤں بچے بھوکے ہیں بیوی بھوکی کھانا کچھ نہیں ہے اچھا شام ہو چکی ہے رات ہو چکی ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہے کرائے کے کہ اب میں بس سے گاؤں جاؤں اور چلتے جانے میں خطرہ ہے چور کا کہ مجھے کوئی مار نہ دے تو چلنے میں خطرہ بس کے پیسے نہیں ادھر بچے بھوکے ہیں بیوی بھوکی ہے پیسے ہیں نہیں کیا کریں ترپتا ترپتا ترپتا ترپتا وہیں پر سو گیا اور نیند لگ گئی اس کو پریشان حال صبح ہو گئی اور ادھر بچے روتے روتے ندھال ہو چکے ہیں بھوک کی وجہ سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اسی طرح زندگی کا قیمتی برف ہمیں دیا ہے جس کو لے کر کے ہم سر پر رکھ کر کے چل رہے ہیں لیکن کبھی اس ڈرامے کو دیکھنے لگ گئے کبھی واٹس ایپ پر لگ گئے کبھی ویب سائٹ پر چلے گئے کبھی سنیما دیکھنے میں لگ گئے کبھی کیا دیکھنے میں لگ گئے کبھی کیا دیکھنے میں لگ گئے کبھی کھیل میں کبھی کود میں کبھی کہاں اور کہاں اپنی زندگی کے جو برف ہے اس کو اسی طرح پگھلاتے جا رہے ہیں پگھلاتے جا رہے ہیں پگھلاتے جا رہے ہیں اور توشا ہمارا نیکیوں سے بالکل خالی پڑا ہوا ہے اچانک برف پگل گیا اور اللہ کی طرف سے زندگی پوری ہو گئی اور موت کا جھنکار بجا اور آ گیا اسرائیل اور کہا چلو اللہ کے پاس اب جو چلا تو رونے لگا اور خون کے آنسو رونے لگا کہ برف تو پگل گیا زندگی کا اور سرمایہ اللہ کے پاس لے جانے کے لیے کچھ نہیں ہے خالی ہاتھ اپنے رب کے دربار میں جا رہا ہے اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں ساری دنیا خود غرض ہے ساری دنیا خود غرض ہے تمہاری اولاد بھی خود غرض تمہاری بیوی بھی خود غرض جوانی میں تمہاری موت ہوتی ہے تو بچے بھی بہت روتے ہیں بیوی بھی بہت روتی ہے فرمائے کیوں روتے ہیں اتنے اس لیے روتے ہیں کہ ابھی مکان نہیں بنا تھا چلے گئے شوہر مکان نہیں بنا تھا اور ابا چلے گئے بینک بیلنس نہیں بنایا تھا اور ابا چلے گئے اور اگر ابا کو عمر میں برکت ہو اور بڑھاپے تک چلے اور اب بڑھاپے میں جب ابا بیمار ہوئے اور موت کا وقت آتا ہے تو بچے روتے ہیں لیکن اتنا نہیں روتے بیوی روتی ہے لیکن اتنا نہیں کیوں مکان بھی تیار ہے بینک بیلنس بھی تیار ہے مفتی زبی صاحب فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے اولادوں کا رونا اور بیوی کا رونا اور اور رشتہ داروں کا رونا یہ تیرے اوپر نہیں تھا تیرے مال و دولت کے اوپر تھا یہ تیرے مال و دولت پر رو رہے ہیں تیرے اوپر نہیں رو رہے ہیں فرمایا تیرے وفادار اگر کوئی ہے تو وہ دو ہی ہے اللہ اس کا رسول تیرے وفادار ہے جب تو قبر میں پہنچے گا تو اللہ تجھ کو یوں کہے گا تو ایک مرتبہ بھی میرا نام لے کر آتا میں اسی کی بدولت تیری بخشش کر دیتا اور نبی تجھ کو یوں کہے گا تو میری ایک سنت لے کر آتا میں تیری انگلی پکڑ کے سفارش کر کے جنت پہ لے جاتا میرے بھائیوں زمانہ اور زندگی بہت قیمتی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو ضائع نہ کرو میرے جوانوں خصوصاً میں آپ کو کہتا ہوں اپنی زندگی ضائع نہ کرو برباد نہ کرو یہ واٹس ایپ کی دنیا اور یہ ویب سائٹ یہ یہ جو دنیا نے یہ سب کچھ قائم کر رکھا ہے یہ مجھے اور آپ کو غافل کرنے کے لیے قائم کر رکھا ہے تاکہ ہم اپنے رب سے غافل ہو جائیں اپنے اپنے خدا سے غافل ہو جائیں اپنے مالک سے غافل ہو جائیں اس لیے ساری چیزوں کو ایجاد کر رکھا ہے والعصر اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر بتایا کہ اس کی عظمت کو سمجھ کے تیری زندگی بڑی قیمتی ہے بہت قیمتی زندگی ہے اس کو لا بالپن میں اسی لیے میں نے جگہ جگہ پر ایک بات کہی کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنے اپنے شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے خط لکھا تھا وہ خطب کتابی شکل میں شائع ہو گیا اور اس کتاب کا نام ہے ایوہ الولد اس لیے کہ ہر نصیحت شروع ہوتی ہے یا ایوہ الولد او میرے بیٹے او میرے بیٹے اس میں نصیحت کرتے ہوئے ایک جگہ پر یوں فرمایا ایوہ الولد انی کرت انی کرات الانجیل ملارن میں نے انجیل کو بہت مرتبہ پڑھا امام غزالی کہتے ہیں میں نے انجیل کو بہت مرتبہ پڑھا تو میں نے انجیل میں ایک مضمون دیکھا فرمایا جب انسان کا جنازہ چلتا ہے تو جنازہ چلنے سے لے کر قبر تک میں اللہ براہ راست اس سے چالیس سوال کرتا ہے قبر کے سوال بعد میں اللہ براہ راست اس کو چالیس سوال کرتا ہے انجیل کا مضمون ہے جس کو امام غزالی نے ایوہ الولد میں نقل کیا اس میں سے ایک سوال نقل کیا ہے امام غزالی نے فرمایا اللہ یوں پوچھتا ہے یا عبدی انت تتھا ہر تلنا سے سینین ہرتہ ہر تلی واحدہ اور انسان تو ساری زندگی لوگوں کے لیے بن سور کر چلتا رہا کبھی تو میرے لیے بھی ایک مرتبہ بن سور کر آیا تھا ساری زندگی تو مزین ہوتا رہا لوگ مجھے اچھا کہے لوگ مجھے اچھا کہے لوگ مجھے اچھا کہے تو نے دوسروں کو دکھاوے کے لیے تو مزین اختیار کیا اور تزئین اختیار کی کبھی تو میرے لیے بھی مزین ہو کر آیا تھا کہ لاؤ میرے نبی کی صورت اپنا لو تاکہ میرا رب راضی ہو جائے انت ہر تلینا سے سینین ہر تت ہر تلی واحدہ میرے بھائیوں ہم اپنی زندگی کو کہاں ڈال رہے ہیں کہاں ڈال رہے ہیں ہماری زندگیاں کہاں جا رہی ہے ہمیں کچھ پتا نہیں اپنی زندگی کو ٹھیک کرو اپنے مزاج کو صحیح بناؤ منمانی زندگی سے ہٹ کر رب چاہی زندگی پر آ جاؤ قربانی کا مقصد جانور کو پچھاڑنا نہیں ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے سورہ صافات کی تفسیر میں جہاں پر اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے قربانی کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا یا بنیا انی فل ملا میں انی ادباہو کا پن مادہ ترا قادی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری اٹھا کر دیکھنا اللہ اکبر کا صاحب نے جو مضامین کھولے بھائی حقی الہند تھے وہ تو ہندوستان کے امام بیحقی تھے شاہ عبد العزیز صاحب نے یہ لقب دیا تھا بے حقی الہ بہت بڑے آدمی تھے قائد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے خواب میں کیوں بتایا براہ راست وہی کیوں نہیں بھیجی بھائی اللہ تو قادر تھا براہ راست بھی حالت بیداری میں وہی بھیج دیتا خواب میں کیوں بتایا اگرچہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہے لیکن عالم بیداری کی وہی اور ہے عالم بیداری میں کیوں نہیں بتایا عالم خواب میں کیوں بتایا فرمایا اللہ امتحان لینا چاہتا تھا کہ میرا خلیل ہے اور خلیل اس کو کہتے ہیں جس کے وسط قلب میں محبت بہتی ہوئی ہو اس کے بڑے دعوے ہیں کہ میرے وسط قلب میں محبت ہیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے اس بتائے ہوئے خواب پر عمل کرتا ہے یا خواب کی کوئی تعویل کر لیتا ہے ہم ہوتے تو خواب کی تعویل کر لیتے ہم تو فتووں کی بھی تعویل کرتے ہیں ہاں میرے فیور کا فتوا آتا ہے تب تو میں مسجد میں لٹکاتا ہوں اس کو اور جب میرے خلاف کا آتا ہے تو پار کر چولہے میں جلا دیتا ہوں اللہ نے دیکھا کہ عمل کرتا ہے یا پھر یہ کہ خواب کی کوئی تعویل کرتا ہے لیکن ابراہیم نے کوئی تعویل حالانکہ نبیوں کے خواب میں بھی تعویل تو ہوتی ہے نبی علیہ السلاۃ وسلام کے کتنے خوابات ہیں آپ نے دیکھا عمر کا قمیص بہت لمبا ہے فرمایا کیا تعبیر فرمایا قمیص کی تعبیر دین ہے دین سے تعبیر فرمایا انبیاء کے خواب میں بھی تعبیرات اور ہوتی ہے لیکن یہاں ابراہیم فرمایا نہیں کوئی تعبیر نہیں اللہ بچہ ہی مانگ رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ بچہ مانگ رہا ہے تو پھر اسماعیل کو کیوں پوچھا بیٹے تیرا کیا خیال ہے کیوں پوچھا فرمایا انبیاء کی حکمتیں ہوتی ہے انبیاء کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے اس لیے پوچھ لیا کہ بچے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں بچہ کیا کہہ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بچہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے بغاوت میں شریک نہ ہو جائے پوچھ لیا لیکن بچہ تو بڑا حلیم تھا اس لیے کہ اللہ نے تو حلیم ہی کہا فبش شرنا ہو بے غلامی حلیم حلیم التبا پیدا کیا تھا وہ حلیم نہیں جس پر رمضان میں لڑتے ہیں یہ حلیم نہیں حلیم التبا کیسا حلیم متبا یا بد بلما تمر بلا سوچے سمجھے کر گزری ابا جی ست جیدو ان شاء اللہ منصابرین اللہ اکبر ابن کثیر نے جو لکھا ہے یہاں پر فرمایا یوں نہیں کہا اتنا بڑا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ اس سے پہلے زب انسان کا مسئلہ ہی پیش کبھی نہیں آیا تھا یہ پہلا مسئلہ ہے آپ اسماعیل یوں کہہ سکتے تھے میں بڑا صابر ہوں گا لیکن نہ توازوانہ جملہ کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اللہ اللہ کے بہت سارے بندے صبر کرنے والے ہیں اس میں سے ایک اسماعیل بھی ہو جائے گا اللہ ہم جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم اللہ کیسا کیا قربانی سب میں میں بھی ایک ہو جاؤں گا کوئی غرور نہیں کوئی فخر نہیں ہمیں اپنے اعمال پر غرور نہیں کرنا چاہیے فخر نہیں کرنا چاہیے اور پھر آگے فرمایا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے پانچ باتیں نقل کی بس میں ان پانچ باتوں کو نقل کر دوں پہلی بات فرمائی قاضی صاحب فرمایا اسماعیل نے یوں کہا کہ ابا جی میرے ہاتھ پاؤں مضبوط باندھ دو کہیں میرے ہاتھ پاؤں مارنے سے آپ کو رحم نہ آ جائے میں نے ابھی عید الاضحیٰ پر کہا جانور کے ہاتھ پاؤں باندھنا بہت آسان ہے ذرا اپنے لال کے ہاتھ پاؤں باندھ کے تو دیکھو ذرا اپنے لال کے ارے میرے بچے کو کوئی تماچا مارتا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے ذرا ہاتھ پاؤں باندھ کے تو دیکھو اپنے بچے کے کیا گزری ہوگی ابراہیم پر کیا گزری ہوگی ہاتھ پاؤں باندھ فرمایا ابا جی دوسری بات میری ماں کو مجھ سے بڑی محبت ہے ماں ہی کے پاس بڑے ہوئے فرمایا بہت یاد کرے گی میرا سلام کہہ دینا میری ماں کو اور میرا کرتا نکال لو اور میری ماں کو دے دینا وہ دیکھ کر مجھے یاد کرتی رہے گی اور تیسری یہ ساری باتیں کای صاحب نے نقل کی تیسری بات ابا جی آپ ذرا دور رہ کر مجھے ذبح کرنا کہیں میرے خون کا فوار آپ کے کپڑے پر نہ اڑے نبی کو تکلیف ہوگی کہیں میرے ذبح کے ثواب میں کمی نہ آ جائے اللہ اللہ کیا آج سال کا بچہ ہے اور باتیں کر رہا ہے اور چوتھی بات ابا جی چھری پہلے سے تیز کر لینا اور پھر جلدی چلانا اس لیے کہ ابا جی بہرحال موت کا مسئلہ ہے اگر آہستہ چلے گی تو میری موت میں مجھے تکلیف ہوگی بشر ہے نا اس لیے چھری جلدی چلانا اور پانچویں بات فرمائی ابا جی مجھے جبین کے بل سلا دو فلما اسلم وطلب جبین عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جبین اس کو کہتے ہیں یہ حصہ یہ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کروت سلایا لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ الٹا سلایا جو بھی تفسیر ہو بہرحال الٹا سلایا اور الٹا سلانے کے بعد پیچھے سے بال اٹھائے اور بال اٹھا کر نیچے سے یوں چھری ڈالنا تھا تو گردن اٹھائیں گے تو ہی تو چھری جائے گی یوں اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا اور ابراہیم نے اللہ سے فرمایا میرے رب تو مجھ سے قربانی مانگ رہا ہے ایک اسماعیل نے ایسے سو اسماعیل ہوں گے تیری محبت پر قربان کر دوں گا میرے بھائیوں ہم نے کیا قربانی کی ہے کیا قربانی اسی کو ہم کہتے کہ جانور پچھاڑ دیا ہم نے اور ہمارا نفس ابھی تک وہ غرور میں مبتلا ہے تکبر میں مبتلا ہے اسے اسے کوئی قربانی کہتا ہے اپنے نفس کو قربان کرو من چاہی زندگی چھوڑو رب چاہی زندگی پر آؤ اور حضرت تھانوی نے بڑی عجیب بات لکھی فرمایا خواب میں دیکھا تھا ازباہو کا ذبح کرنا کتنا تھوڑے ہی دیکھا تھا ذبح دیکھا تھا کتنا تو دیکھا ہی نہیں تھا معلوم ہوتا ہے کہ چھری چلانا دیکھا تھا کٹ جانا نہیں دیکھا تھا تو جتنا دیکھا تھا اتنا تو خواب میں پورا ہو ہی گیا اتنا ہی دیکھا تھا کہ چھری چلا رہے تو اب یہ ہندوستان میں بعض لوگ بھونک رہے ہیں اس وقت یہ دو چار دن پہلے بعضوں نے بھونکنا شروع کیا کہ اگر تمہیں بہت قربانی پیاری ہے تو بچوں کو ذبح کرو جانور کو کیوں ذبح کرتے ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے دین کی حقیقت ہی نہیں سمجھی وہاں بچہ مقصود نہیں تھا وہاں قربانی مقصود تھی اور وہ قربانی میں پورے ہوئے اسی لیے جانور وہاں پر لایا گیا تھا وفد عینا ہو بے عظیم بہرحال میرے بھائیوں اصل ہم رب چاہی زندگی پر آئیں اور ہماری زندگی ٹھیک کریں زندگی ٹھیک ہوگی اللہ آمنو وہ الصالحات ایمان ہے الحمدللہ وہ الصالحات اعمال صالحات اچھے اعمال چاہے وہ عبادت کی لائن سے ہو چاہے وہ معاملات کی لائن سے ہو معاشرت کی لائن سے ہو اخلاق کی لائن سے ہو تمام میں ہمارے اعمال اچھے ہو وہ الصالحات الصوالحات بالحق اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات بتاتے رہیں دین کی تبلیغ کرتے رہیں ایک دوسرے کو دین کی باتیں بتاتے رہے بتواس ہو بے صبر اور جب حق بات بتاتے ہیں تو کبھی کروی کسیلی سننا پڑتا ہے تو صبر کی تلقین بھی کرتے رہیں اللہ مجھے آپ کو سب کو ان باتوں پر اس صورت کے تقاضے پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جو قیمتی سرمایہ زندگی کا اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس کو صحیح طرز پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ وصافی اجمعین رحمد والا سے منسلک ہونا چاہتے ہیں وہ سنجیدگی کے ساتھ اپنی جگہ پر کٹ ہو جائے تاکہ ترقی پرانے آسان اپنے ہاتھ کو بڑوں کے ہاتھ میں دیں گے ان کی توجہ رہے گی ہاں، ان شاء اللہ ہماری اس ہوتی رہے گی تو کسی حق پہ جاؤ آگے والے کسی شیش آ جاؤ جا کے گیس سے پہلے آئے آئنا پورا لکھائنا کی بات نہیں گیس سے پہلے دو باتیں ہیں گیس کے بعد دو باتیں سے پہلے اعتماد اور اعتماد اور بیس کے بعد عید کے علاوہ بعد یہ چار باتیں اگر آ گئی کام ہو جائے آگے کو بھی آگے اور ایک اور کام ہم میرا سن لے جانے والے کہ حضرت اور بیانات اگر آپ سننا چاہتے ہیں اور تبلیغ ڈاٹ کام پر آپ سن سکتے ہیں ایسے آلات آلات طریقہ جو ہے اس کا استعمال صحیح کریں گے زندگی بنے گی اس کا استعمال غلط کریں گے تو زندگی برباد ہو جائے گی فائدہ بھی فائدہ اگر آپ کے پاس ہیں تو اس راستے سے حضرت والا کے دوسرے بیانات آپ سن سکتے ہیں اور گھر بیٹھے بیٹھے مستقل ہو سکتے ہیں اللہ آپ تھا دیکھو بیت میں نے مستورات میں بھی کہا تھا کہ بیت ایک سنت ہے واجب نہیں فرض نہیں اصل واجب اور فرض اپنی اصلاح ہے نبی علیہ السلام اصلاح کے لیے تشریف لائے تھے تاکہ ہماری زندگی کی اصلاح تو اصل فرض جو ہے وہ تو اصلاح ہے اگر بغیر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 الله لا إله إلا الله محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اس کے رسولوں پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر تقدیر پر اچھا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے توبہ کی ہم نے کفر سے شرک سے زنا سے چوری سے کسی کا مال ناحق کھانے سے کسی پر الزام رکھنے سے اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما بیت کی ہم نے حنیف کے واسطے سے اس کے مشائق کے ہاتھ پر اے اللہ ہماری بیت کو قبول فرما الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین وسلاۃ والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین سلیم علیہ وصحبہ اجمعین اللهم صل وسلم دائما ابد على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما اللہ ہماری سیاکاریوں سے معافی عطا فرما اے اللہ ہماری گندی زندگیوں کو پاک اور صاف فرما ہمیں تیری مرضیات پر چلا ہمارے نفس کو پاک فرما ہمارے قلب کو پاک فرما اے اللہ میرے گھر کے سامنے کوئی کوڑا کبار ڈالتا ہے مجھے بہت غصہ آتا ہے اللہ دل تیرا مکان ہے اس کے سامنے ہم نے گناہوں کا کبار ڈال رکھا ہے میرے مالک آپ کو بھی بڑا غصہ آتا ہوگا لیکن اللہ آپ حلیم ہیں بردبار ہیں اللہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے اللہ ہمیں اپنے نفس کو سدھارنے کی سنوارنے کی توفیق عطا فرما اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے اگر آپ نے ہمیں اپنی ذات کے حوالے کر دیا تو ہمارا نفس ہمیں پامال کر دے گا شیطان ہمیں پامال کر دے گا دنیا کی اوریانیت ہمیں پامال کر دے گی میرے اللہ ہمارے مالک ہمارے رب آپ ہمارے پالن ہار ہے آپ ہمارے مربی ہیں آپ ہمارے خالق و مالک ہیں اللہ آپ ہماری زندگی بنا دیجئے ہماری زندگی بنا دیجئے ہماری زندگی بنا دیجئے اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما اے اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما عنایتیں عطا فرما داخلی اور خارجی فتنوں سے حفاظت فرما علماء اور صلاح کی حفاظت فرما دین کے دائیوں کی حفاظت فرما مرد عورت کی حفاظت فرما بچوں کی حفاظت فرما اپنی نگاہ کرم سے نواز دے نگاہ رحمت سے نواز دے اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والے سب کی مغفرت فرما دے اللہ ہمارے تو دکھروں کو سننے والا بھی کوئی نہیں رہا ہے ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں نکال دیے جاتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے تم مسلمان ہو تم یہاں سے چلے جاؤ میرے مالک ہمارے دکھرے سننے والا تو ہی ایک رہ گیا ہے اللہ ہم جلوت میں بھی تجھی کو سناتے ہیں خلوت میں بھی تجھی کو سناتے ہیں ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے ہمارا معین اور مددگار بن جا ہمارا معین اور مددگار بن جا ہمارا معین اور مددگار بن جا اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما اللہ ہمیں کس کے حوالے تو کر رہا ہے اللہ جو یوں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا رب مر گیا اللہ تو حی اللہ تھے تو مرتا نہیں ہے میرے مالک ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ تو ہم سے ناراض ہو چکا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے ہم سے راضی ہو جائیے ہمارے حبیب کو ہم سے راضی کر دیجئے ہمارے حبیب کو ہم سے راضی کر دیجئے ہمارے حبیب کو ہم سے راضی کر دیجئے اے اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کا انتظام فرما نکاح والوں میں محبت اور اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا بگڑنے پھسلنے سے حفاظت فرما ضلالت گمراہیوں سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت بنا جہنم بننے سے حفاظت فرما اے اللہ جو عہد کیے ہیں اس وقت ان عہدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان عہدوں کے پابند رہنے کی توفیق عطا فرما قصور ہو جائیں توبہ کی توفیق عطا فرما اس سلسلے کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما اس سلسلے کے اکابر کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما ہم تمام کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما نماز میں خاتمہ عطا فرما تلاوت پر خاتمہ عطا فرما سجدوں میں موت عطا فرما اللہ مدینے کی گلیوں میں موت عطا فرما تیری رضا پر موت عطا فرما تیرے حبیب کی مرضیات پر موت عطا فرما دعوت و تبلیغ کو فروغ عطا فرما نظر بد سے اس کی حفاظت فرما غلط نگاہوں سے اس کی حفاظت فرما ہمارے تمام مدارس مراکز خانقاہ مکاتب کی پورے پوری حفاظت فرما اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی ال کریم براہمتی دیکھو دو چار باتیں ہیں جو منسلک ہوئے ان کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی پہلے کسی بزرگ سے منسلک تھا اور ان کو کوئی ذکر دیا گیا ہے تو وہ اسی ذکر کو کرتے رہیں بلکہ اس میں اضافہ کرتے رہیں اس میں ذات میں اضافہ کرے اس میں ذات کا مطلب اللہ اللہ اللہ اس میں اضافہ کرے اور جو پہلی مرتبہ منسلک ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ چار تسبیحات کی پابندی کریں پہلی تسبیح لا الہ الا اللہ سو مرتبہ ہر پچیس تیس مرتبہ پر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوسری تسبیح تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بس یاد رکھتے تیسری تسبیح درو شریف چھوٹا درو شریف بڑا درو شریف جو بھی آپ کو چوتھی تسبیح استغفار استغفر اللہ چھوٹا استغفار بڑا استغفار جو آپ پڑھ سکتے یہ چار تسبیح صبح میں چار تسبیح شام میں جو پہلی مرتبہ بیت میں وہ یہ اور جو کسی سے منسلک تھے وہ اپنے ذکر کو جاری رکھیں اور اس میں ذات میں اضافہ کرتے رہیں دوسری بات اگر حافظ فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں نوافل نوافل میں سب سے افضل تحجد ہے کوشش کریں اللہ نصیب فرما دے اس کے بعد اشراق پھر چاس پھر ہوا آہستہ آہستہ چونکہ ایک دم سے نفس عادی نہیں ہوتا ہے تیسری بات حافظ ہو تو ان نوافل میں روزانہ ایک پارا اور اگر حافظ نہیں ہے تو اندر دیکھ کر آدھا پارا پونا پارا ایک پارا اپنی شاسک کے مطابق پڑے طبیعت پر اکتاحت ہو تو چھوڑ دیں چوتھی بات گناہ سے احتراز لیکن انسان ہے گناہ ہو جاتے ہیں روزانہ رات میں توبہ کا اہتمام تاکہ روزانہ کا دفتر ہمارا صاف ہوتا رہے اگر بلاوا آ گیا تو صاف دفتر کے ساتھ ہم اللہ کے پاس جائیں اور اگر مشورے کی ضرورت ہو تو آج اس خدمت میں حاضر ہے میرا نمبر یہاں علماء کے پاس موجود ہے آپ لے لیں وہاں بھی کبھی آ جایا کریں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کو بھی عمل کی توفیق برحمتك يا رب